عطا بن صاحب کہتے ہیں پہلا دن جس میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے میری معرفت ہوئی اس میں یوں ہوا کہ میں نے گدھے پر سوار ایک بزرگ دیکھا اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے اور وہ ایک جنازے کے پیچھے چل رہا تھا اور یہ بیان کر رہا تھا مجھے فلاں بن فلاں صحابی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے یہ سن کر لوگ رونے لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم روتے کیوں ہو لوگوں نے کہا ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات اس طرح نہیں ہے جب کسی کی موت قریب آ جاتی ہے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوتا ہے تو اس کے لیے راحت خوشبو اور نعمتوں والا باغ ہوتا ہے اس لیے جب اسے ان چیزوں کی بشارت دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو زیادہ چاہنے والا ہوتا ہے لیکن اگر وہ شخص چھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوتا ہے تو اس کی میزبانی کھولتا ہوا تو اس کی میزبانی کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے اور پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہوتا ہے اس لیے جب اسے ان چیزوں کی بشارت سنائی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو بہت ناپسند کرنے والا ہوتا ہے حدیث نمبر انتیس سو بہتر مسند احمد